چیپٹر سکس جنگ دوسرے مذاہب میں کسی چیز کے عیب و ثواب کی جب تحقیق کی جاتی ہے تو پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ خود کیسی ہے پھر یہ دریافت کیا جاتا ہے کہ دوسری چیزوں کے درمیان اس کا درجہ کیا ہے جب ان دونوں حیثیتوں سے وہ بہتر ثابت ہو جائے تبھی اسے پسندیدگی کی سند بخشی جا سکتی ہے اس طریقے تحقیق کے لحاظ سے جہاں تک پہلے مرحلے کا تعلق ہے اس کو ہم طے کر چکے ہیں اب دوسرا مرحلہ باقی ہے سو اس میں ہم پہلے اسلام کو دوسرے مذاہب کے مقابلے میں رکھ کر دیکھیں گے اور پھر جدید زمانے کے قوانین سے موازنہ کر کے تحقیق کریں گے کہ مسئلہ جنگ میں ان کا طریقہ اسلام کے طریقے سے کیا نسبت رکھتا ہے اگر وہ جنگ کو جائز رکھتے ہیں تو ان کے مقاصد اور میتھڈز اسلام سے بہتر ہیں یا بدتر اور اگر جائز نہیں رکھتے تو اس باب میں ان کی تعلیم انسانی فطرت کے مطابق ہے یا اسلام کی